خرگوش اور ایک وقت کا قصہ ہے شلگم کی شوبوں میں ایک خرپوشت کا جانا تھا اس طرح دونوں جڑوا بھائی اپنے حال پر تھے اسے بس چاہیے تھوڑا سا اس میں بس چاہیے تھوڑا سا اس میں بس چاہیے تھوڑا سا اب بتاؤ گے بھی یا نہیں اس یخنی میں اور کیا چاہیے اس میں بس چاہیے تھوڑا سا بس بہت ہو گیا مجھ سے اور برداشت نہیں ہوتا میں باہر سیر کے لیے جا رہا ہوں اور تب تک تم پتہ لگا لو کہ اس یخنی میں اور کیا چاہیے اور مجھے بہت زور کی بھوک لگی ہے تو اسے جلدی ہی سلجھا دو مجھے اب بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے امی کی وہ مخفی نسخہ کیا ہے مجھے تو یاد ہی نہیں آ رہا تمہیں وہ نسخہ لے لینا چاہیے تھا میں نے لی تھی پر میں نے اسے کھو دی تم نے کیوں نہیں لی میں نے لی تھی پر میں نے بھی اسے کھو دی پر تم نے کیوں نہیں لی میں یہاں سے جا رہا ہوں امی آپ کی یاد آ رہی ہے فوراً واپس آ جاؤ ایک اور شلگم لے کر آنا سلاد کے لیے ٹھیک ہے اس طرح خرگوش اپنے بھائی کو کھانا بنانے کے لیے چھوڑ دیتا ہے اور ایک شلگم نکالنے کے لیے شوبو میں جاتا ہے شلگم کے شوبوں کے پاس ایک گوبھی کا شعبوں تھا جہاں ایک خرگوش کچھ دن پہلے رہنے آیا تھا آداب جناب خرگوش کیا آپ یہاں نئے ہو مطلب، جی <laughs> یہ کتنا مزہ کیا تھا <laughs> بہت بڑھیا یہ کتنا مزہ کیا تھا <laughs> بہت بڑھیا ارے تم نے ایسا کیوں کیا جی ناراض ہو گئے تم بہت بہلانے والے ہو ٹینگو جی مجھے اچھا لگ رہا ہے سنو اب بس بھی کرو تمہاری عقیدہ کیا ہے کچھ نہیں مجھے تمہاری عقیدہ کی فکر ہے کیا مطلب ہے تمہارا تمہاری ٹانگے کیا کبھی تم چل بھی پاتے ہو یا بس ایک نوکدار گیند کی طرح لڑکتے رہتے ہو یہ بہت دوبھر ہوتا ہوگا نا ایسی ٹانگوں کے ساتھ زندگی جینا جناب جناب نوکے دار ٹینگو جی ٹھیک ہے بس بہت ہوا لمبو جی بے جانور جنہیں تم ٹانگے کہتے ہو ان کے ساتھ تم کچھ کر بھی نہیں سکتے ہو <laughs> تم نے مجھے ان سے لات مارنے کی کوشش کی اب تو حد ہی ہو گئی یار میں بھلے ہی تمہیں لات نہیں مار پاؤں پر دوڑ میں میں تمہیں ضرور ہرا سکتا ہوں کیا تم مجھے دوڑ کا مقابلہ دے رہے ہو سچ میں جی ہاں تم ڈر گئے کیا ایک بڑھیا مزاق تھا ماننا پڑے گا تمہیں تو تم ڈر گئے ہو گئے ہو کیا میں تم سے ڈر گیا میں تم جیسے ہزاروں کو ایک چٹکی میں ہرا سکتا ہوں دیکھا ہاں؟ یہ اچھا تو تھا پر تم اتنا تیز نہیں تھے تم تھوڑا اور عملی کر لو اور میں گھر جا کر کھانا کھاتا ہوں پھر ہم اس درخت سے دوڑ شروع کریں گے شوبوں کے شروعات سے لے کر شوبوں کے اس درخت تک جہاں شوبو ختم ہوتی ہے کیا ہم آدھے گھنٹے میں ملیں گے آل دا بیسٹ اس میں بس چاہیے تھوڑا سا کیا میں نے سچ میں یہ کیا سلاد کے لیے شلگم ملی تمہیں اس یخنی میں اور کیا چاہیے یخنی کے بارے میں بھول جاؤ مجھے ایک دوڑ جیتنی ہے کیا اور اس طرح اور خرپشت نے اپنے جڑوا بھائی کو وہ سب بات بتائی جو اس کے اور خرگوش کے بیچ ہوئی خرگوش تو بہت جننا ہے اور تم یہ دوڑ کیسے جیتو گے میرے پاس ایک منصوبہ ہے خرپشت نے ایک منصوبہ سوچا آدھے گھنٹے بعد جیسے طے ہوا تھا خرگوش اور خرپشت وہاں درخت کے پاس ملے کیا بات ہے تم وقت پر پہنچ گئے مجھے اچھا لگا تم اس سے واقف ہونا کہ یہ ایک بھاگنے والی دوڑ ہے میرے ایک خرگوش اور تمہارے ایک نوکدار ٹنگو لڑکتے کے بیچ ٹھیک ہے پھر تم وہ لیک لو اور میں یہ والا لوں گا اپنی جگہ لے لو دوڑ کا اعلان دو تو تیار رہو خرگوش ٹنگو جی نوک دار لڑکتے اچھے سے سنبھلو خرگوش ٹنگو جی نوکی دار لڑکتے اچھے سے سنبھلو خرگوش ٹنگو جی نوکی دار لڑکتے اور جاؤ وہ سوچتا ہے کہ وہ مجھے ہرا سکتا ہے نامکو وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا تم مجھے ڈھونڈ رہے ہو تم یہاں پہنچ بھی گئے مجھے لگا تم تیز ہو پھر تمہیں اتنی دیر کیوں لگی یہ نہیں ہو سکتا پھر سے شروعات تک دوڑ لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو آخر میں تم پہنچ ہی گئے مجھے فکر ہو رہی تھی یہ نہیں ہو سکتا آخر تک پھر سے دوڑ لگاتے ہیں تم ہر ارہنا کے چلتے اور دھیمے ہو رہے ہو تمہیں اور مشقت کرنی پڑے گی اب مجھے دو دو دکھائی دے رہے ہیں یہ مجھے کیا ہو رہا ہے تم نے تو کہا تھا کہ تم ہم جیسے ہزاروں کو ہرا سکتے ہو اور پھر بھی تم ہم دونوں سے ہی ہار گئے تم تم دونوں جڑوا ہو بجا فرمایا پر یہ دھوکہ ہے ہمیں معاف کر دو پر تم بھی بہت جننا تھے تمہارے پاس مضبوط ٹانگیں ہیں زیادہ تیز ہو اور لگتا ہے ہمارے پاس مضبوط ارادے ہیں اور زیادہ مغاز لو اسے لے لو ہمیں معاف کر دو ایک منٹ یہ میرے شعبوں سے ہے اور مجھے بھی معاف کر دو تم دونوں کے ساتھ دوستی میں مزہ آئے گا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ برا پیش نہیں آؤں گا ہم بھی وعدہ کرتے ہیں ہم بھی وعدہ کرتے ہیں اسی چیز کی تو کمی رہ گئی تھی گوبھی امی کی مخفی نسخہ گوبھی ہے واہ امی کی مخفی نسخہ گوبھی ہے امی کی مخفی نسخہ گوبھی ہے اور اس طرح وہ تینوں دوست بن گئے ہر کسی کے پاس کچھ ہے جس میں وہ ماہر ہے اور کچھ جس میں وہ اتنے ماہر نہیں ہیں اس لیے ہمیں نہ تو اپنے ہنر پر اعتبار کرنا چاہیے نہ تو اپنی کمزوریوں پر فکر مند ہونا چاہیے